پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر بکن ہے